قطبہ بن مسلم نے باغیوں کے کے خلاف جس انداز میں کارروائیاں کی تھی اس نے اسلام دشمنوں پر اس کی حیبت ایک مرتبہ پھر کر دی تھی یہ اس کی اپنی ذہانت اور مردان کی تھی کہ فوج اور ہتھیاروں کی قلت کے قلت کو خاطر میں نہیں لاتا تھا قطبہ بن مسلم کے زیر کمان اس وقت چالیس ہزار عرب فوجیں کوفہ کے سات ہزار سپاہی اور سات ہزار موالی تھے اور اس قلیل فوج سے جس کا ایک بڑا حصہ اسے خوراسان کے نظم نسق اور دفاع کے لیے مرو اور دیگر علاقوں میں چھوڑنا پڑتا تھا اس نے بلخ سے لے کر دریائے جیجو تک اور پھر بخارہ کی سرحد تک کا تمام علاقہ فتح کر کے اسلامی سلطنت میں شامل کر دیا تھا اس کے علاوہ دو مرتبہ اس نے اسلامی حکومت کے خلاف ہونے والی بغاوت کو بھی کچل کر رکھ دیا تھا یہ دور اسلام کی تاریخ کا سنہری دور تھا جب ایک طرف مسلمان افواج سندھ میں فتوحات حاصل کر رہی تھی اور دوسری طرف اندلس میں مسلمان فتح کے جھنڈے گاڑ رہے تھے جبکہ شمال کی جانب قطبہ بن مسلم اسلامی ریاست کی حدود پھیلا رہا تھا صحیح معنوں میں دور فاروقی کی یاد تازہ ہو گئی تھی قطبہ بن مسلم کو خوراسان کا گورنر بنے زیادہ عرصہ نہیں ہوا تھا لیکن اس نے اس تھوڑے سے عرصے میں ہی اپنی صلاحیتوں کا لوہا منوا لیا تھا ایک مرتبہ حجاج نے قطبہ بن مسلم کے بارے میں کہا تھا وہ جب خوراسان گیا تھا تو نا تجربے کار اور سرکش گھوڑے کے مانند تھا جسے صرف چابک کی زبان میں ہی سمجھایا جا سکتا تھا لیکن گزشتہ عرصے میں وہ بہت کچھ سیکھ چکا ہے بلکہ علم اور تجربے میں وہ مجھ سے بھی آگے نکل گیا ہے اور میں ابھی تک وہیں کا وہیں ہوں یہ الفاظ حجاج بن یوسف کے ہیں جو کسی دوسرے آدمی کی تعریف بہت ہی کم کیا کرتا تھا حجاج نے یہ الفاظ ایک اپنے کہے تھے وہ ان الفاظ میں کتبہ بن مسلم کی تعریف کر رہا تھا حجاج نے یہ الفاظ تو کہہ دیے لیکن یہ تاریخ کے دامن پر اپنے نقوش چھوڑ گئے اس سے ظاہر ہوتا ہے کہ حجاج بن یوسف کو قطبہ بن مسلم کی صلاحیتوں پر کتنا بھروسہ تھا اس دور میں ایک مشہور قلعہ تھا جس کا کا والی فاریاب نام ایک شخص تھا جو طبیعت کے لحاظ سے انتہائی مغرور اور بددماغ شخص تھا اور وہ کسی کو خاطر میں نہیں لاتا تھا وہ دور ہی قلعوں کا تھا قلعے شہروں اور شہریوں کی بیرونی حملہ آوروں سے حفاظت کے لیے بھی بنائے جاتے تھے اور صرف فوجی مقاصد کے لیے بھی بنائے جاتے تھے جس میں صرف فوج رہتی تھی اور انہیں ہتھیاروں اور فوجیوں کی خوراک وغیرہ کے ذخیرے کے لیے استعمال کیا جاتا تھا اس کے علاوہ بعض قلعے صرف فوج کے اجتماع کے لیے بنائے جاتے تھے جس کا مقصد صرف یہ ہوتا تھا کہ ضرورت پڑنے پر یہاں سے فوجی دستے اکٹھے کیے جا سکے ایسے قلعے عموماً سرحد کے قریب لیکن ریاست کے کچھ اندر جا کر بنائے جاتے تھے ایسے کہ کئی قلعوں کے کھنڈرات اب بھی موجود ہیں اس دور میں ایک سے ایک بڑھ کر ایک مضبوط اور وسیع قلعہ ملتا تھا لیکن جورجان کا قلعہ خصوصی اہمیت کا حامل تھا اس اس کی کی یہ اہمیت کے والی فاریاب وجہ سے تھی جو صحیح معنوں میں ایک جنگجو حکمران تھا اگرچہ وہ بہت مغرور شخص تھا لیکن جنگی مہارت میں کوئی اس کا ثانی نہیں تھا جورجان کا قلعہ اگرچہ ناقابل تسخیر تو نہیں تھا لیکن اس کو فتح کرنا بہت مشکل ضرور تھا اس کی گلیاں بھول بھلیوں جیسی تھی اس قلعے میں آبادی بہت کم تھی البتہ یہاں فوج کی ایک بہت بڑی چھاونی تھی اس قلعے کا کچھ حصہ زیر زمین بھی تھا اس زیر زمین حصے میں قلعے کا قید خانہ اور فوجیوں کے لیے بارکیں موجود تھی اس قلعے کو ایک بلند پہاڑی پر تعمیر کیا گیا تھا جس نے اس کی تسخیر کو مشکل بنا دیا تھا اس قلعے پر یلغار کرنے کے لیے پہاڑی پر چڑھنا پڑتا تھا لیکن قلعے میں موجود فوج کے تیر اور بڑے بڑے پتھر جو اوپر سے پھینکے جاتے تھے حملہ آوروں کو قلعے تک نہیں پہنچنے دیتے تھے اس وقت قطبہ بن مسلم نے کینان سیستان اور تالقان جیسے علاقے فتح کر لیے تھے اس کے علاوہ اس نے دو مرتبہ بلخ اور تالقان میں ہونے والی بغاوتوں کو دبا کر شمالی ریاستوں کے حکمرانوں کو اندر سے ہلا کر رکھ دیا تھا اس نے گویا کفر کے دل میں ایک خنجر اتار دیا تھا اس لیے خوراسان کے ساتھ ساتھ موجود ریاستوں کی حفاظت جن میں جورجان خاص اہمیت کا حامل تھا ان لوگوں کے لیے غیر معمولی اہمیت کا مقام بن گیا تھا اس قلعے کی اہمیت اس وجہ سے بھی زیادہ تھی کہ اگر یہ قلعہ مسلمانوں کے قبضے میں چلا جاتا تو یہ بخارا کا علاقہ تین طرف سے مسلمانوں کے گھیرے میں آ جاتا تھا اور بخارا کے تین طرف سے مسلمانوں کے گھیرے میں آنے سے دروان خزا کو سوائے کے کسی اور علاقے سے مدد نہیں مل سکتی تھی اس قلعے میں رہنے والوں کا مذہب ہندو مت سے ملتا جلتا تھا عقائد میں وہ افریقہ کے قبائل سے قریب تر تھے وہ جادو اور شعبدہ بازی پر یقین رکھتے تھے اور بتوں اور مظاہر قدرت کو پوجتے تھے قلعے میں ان کی ایک مذہبی عبادت گاہ بھی تھی جس کا پروہت ایک ادھیڑ عمر کا شخص تھا اس کا اصل نام قلعے میں چند ایک لوگوں کے علاوہ کسی کو بھی معلوم نہیں تھا اگرچہ وہ ادھیڑ عمر کا شخص تھا لیکن اس کی صحت سے لگتا تھا کہ وہ اتنا بوڑھا نہیں ہے وہ عورت کے معاملے میں انتہائی سرد مزاج تھا اس نے جوانی میں شاید ہی کبھی کسی عورت کو چھو کر دیکھا ہو اس اس کی اپنی رائے یہ تھی کہ دنیا میں دولت حکومت اور عورت ہی اصل فساد کی جڑ ہے نوجوانی کی لڑکی کے ساتھ محبت کی تھی لیکن اس لڑکی نے اسے دھوکہ دے کر کسی اور آدمی کے ساتھ شادی کر لی اس پر اس پروہید نے دل برداشتہ ہو کر اپنا آبائی شہر چھوڑ دیا اور وہ افغانستان سے ہوتا ہوا ہمالیہ کے سرد علاقے میں آ گیا یہاں اس کی ملاقات ہندو یوگیوں اور سادھوؤں سے ہوئی اسے ان کے عقائد اور نظریات بہت پسند آئے چنانچہ اس نے بھی ہندو یوگیوں کی طرح ہندو یوگیوں کی طرح کا طرز زندگی اپنا لیا اس سرد علاقے میں کئی سال یوگیوں کی طرح رہنے سے اس کے اندر کے جذبات مر گئے پھر ایک دن وہ ان پہاڑوں سے واپس اپنے علاقے کی طرف چل پڑا چار پانچ سال ادھر ادھر بھٹکنے کے بعد وہ جورجان کے علاقے میں پہنچ گیا جس وقت وہ جورجان پہنچا تھا اس کے تن پر ایک بھی کپڑا نہیں تھا کچھ لوگوں نے اس پر ترس کھا کر قلعے کے مندر میں اس کے رہنے کا انتظام کر دیا وہ بہت کم بولتا تھا لیکن جب وہ بات کرتا تھا تو اس کی بات سے ذہانت جھلکتی تھی اس بات کو سب لوگوں نے محسوس کیا تھا چنانچہ جب مندر کا پروہت مر گیا تو اسے اس کی جگہ مندر کا پروہت بنا دیا گیا اب اس کی عمر ساٹھ اور ستر سال کے درمیان تھی لیکن اس کے چہرے اور ڈیل ڈول سے وہ کسی طرح بھی اتنی زیادہ عمر کا نہیں لگتا تھا بلکہ اس کے چہرے پر کہیں بڑھاپے کے آثار تھے ہی نہیں اس کی آنکھوں میں جوانوں کی سی چمک تھی اور اس اس کے ڈیل ڈیل ڈول ڈول بھی بھی اور کی کی جنگجو سپاہی طرح تھی چونکہ اس نے اپنی عمر کا ایک حصہ ہندو سادھوں کے درمیان گزارا تھا اس لیے اس کے عقائد بھی ہندوؤں سے بہت زیادہ ملتے تھے وہ اپنے بارے میں ہندو سادھوؤں کی ایک بات دہرا کر تاریخی کلمات ضرور کہتا تھا وہ اپنے بارے میں کہتا تھا کہ اس کا جسم دنیا کی لہو باتوں اور عورت کے لمس سے پاک ہے اس لیے وہ سو سال تک بھی ایسا ہی صحت مند اور تنومند رہے گا وہ یہ بھی کہتا تھا کہ انسان کی اصل پہچان اور شخصیت اس کی روح کی پاکیزگی سے ہوتی ہے اس لیے جو شخص اپنی روح کو پاک رکھے گا اس کا جسم کبھی بوڑھا نہیں ہوگا اگرچہ وہ کسی خاص مذہب کا پیروکار نہیں تھا لیکن اپنے عقائد کے معاملے میں کٹر تھا اس کے لہجے میں مٹھاس اور ایک خاص قسم کا اثر تھا چنانچہ جب لوگوں سے وہ بات کرتا تھا تو لوگ مشہور ہو جاتے تھے اس نے کسی دور میں اسلام کی بنیادی معلومات سے آگاہی بھی حاصل کی تھی لیکن چونکہ اسلام کی تعلیم ہندومت سے بالکل مختلف تھی اور ہندومت ذات کا کسی حد تک ایک حصہ بن چکا تھا اس لیے وہ اسلام کو اپنا اور اپنے نظریات کا دشمن سمجھتا تھا اور یہی اس کی اسلام سے دشمنی کی سب سے بڑی وجہ تھی یہ اور بات تھی کہ وہ دل سے اسلام کی عظمت کا مترف تھا جب قطبہ بن مسلم نے بخارا پر حملہ کیا تھا اس وقت اس کے ساتھ چالیس ہزار کے قریب فوج تھی جبکہ اس کے خلاف دروان خزانے چھے چھ لاکھ کے قریب فوج اکٹھی کر لی تھی اتنی بڑی فوج کے خلاف فتح کی توقع کسی کو کبھی نہیں تھی قطبہ بن مسلم کو اور نہ ہی حجاج بن یوسف کو لیکن پھر بھی قطبہ بن مسلم نے بخارا کی فوج کے ساتھ ٹکر لی اس جنگ میں مسلمانوں کو اگرچہ شکست ہوئی تھی لیکن قطبہ بن مسلم جس طرح اپنی فوج کا ایک بہت بڑا حصہ بچا لایا تھا وہ اس کی مہارت کا ثبوت تھا اگرچہ اس جنگ میں مسلمانوں کو شکست ہوئی تھی لیکن قطبہ بن مسلم بخارا کی فوج کی لڑنے کی صلاحیت دیکھ چکا تھا اس کی فوراً بعد مسلمان فوج نے ایک قلعہ اور تالقان میں ہونے والی بغاوتوں کو دبا دیا جس سے بخارا میں ہونے والی شکست کے آثار ختم ہو گئے اور مسلمان خوج پر چھا جانے والی عارضی مایوسی بھی ختم ہو گئی اس کے علاوہ طالقان میں ہونے والی بغاوت کچلے جانے سے اسلام کا کانٹا کفر کے دل میں دور اندر تک اتر گیا جب مسلمانوں کی فتوحات کی خبریں جور جان کے پروہت کو ملی تو اس کی راتوں کی نیند حرام ہو گئی اسے مسلمانوں کی فتوحات کی اطلاعات کے ساتھ ساتھ یہ خبریں بھی ملی تھی کہ اب مسلمانوں کے راستے میں کوئی بڑی رکاوٹ نہیں ہے اور وہ سیدھے بخارا پر حملہ کر سکتے ہیں اس کے علاوہ وہ اسے یہ اطلاعات بھی ملی تھی کہ خوراسان کے ارد گرد موجود غیر مسلم ریاستوں کے بادشاہ قطبہ بن مسلم سے خوفزدہ ہیں اور وہ اسلامی فوج سے لڑنے سے کترا رہے ہیں ان تمام اطلاعات نے اسے بے چین کر دیا وہ اسی وقت جورجان کے والی فاریاب کی طرف چلا گیا فریاب اس کی بہت عزت کرتا تھا اس نے اسے مہمان خانے میں بٹھایا اور بولا کہیے محترم پروہت آپ کیسے آئے فریاب نے پوچھا میں ایک بہت ضروری کام کے سلسلے میں آیا ہوں میں بہت پریشان ہوں پروہت بولا آپ نے خود آنے کی سہمت کیوں کی مجھے بلا لیا ہوتا فریاب نے کہا نہیں مجھے جو اطلاعات ملی ہیں انہوں نے مجھے اس قدر بے چین کر دیا تھا کہ مجھے خود تمہارے پاس آنا پڑا پروہت بولا آپ کن اطلاعات کی بات کر رہے ہیں فاریاب نے نے پوچھا تم جانتے ہو بولا کہ مسلمانوں ایک نئے قلعے کے بعد میں ہونے والی بغاوت کو بھی کچل دیا ہے اس طرح انہوں نے بخارا میں ہونے والی شکست کے آثار دھو کر ہماری افواج پر ایک مرتبہ پھر اپنی حیبت تاری کر دی ہے اور اگر یہی حال رہا تو وہ جلد ہی ان علاقوں پر بھی قابض ہو جائیں گے جہاں ہم رہتے ہیں مجھے اس بات کا پورا احساس ہے فریاب بولا لیکن اس سلسلے میں میں اکیلا کیا کر سکتا ہوں مجھے ان تمام ریاستوں کے بادشاہوں کی مدد کی ضرورت ہے جو مسلمانوں کو اپنا مشترک دشمن سمجھتی ہیں تم اس بات کی فکر نہ کرو ان سب ریاستوں کو تمہاری مدد کے لیے آمادہ کرنا تم میری ذمہ داری سمجھو پروہت بولا لیکن ان میں سے اکثر ریاستیں ایک دوسرے کی دشمن ہیں اور ایک لمبے عرصے سے ایک دوسرے سے لڑتی چلی آ رہی ہیں فاریاب نے کہا جب تک ایک بڑا دشمن ان کے سر پر موجود ہے یہ لوگ آپس میں لڑنے کی حماقت ہرگز نہیں کر سکتے اور رہی ان ریاستوں کے بادشاہوں کو ایک مشترک دشمن کے خلاف ایک جگہ اکٹھا کرنے کی بات تو یہ کام میں کروں گا پروہت بولا اگر آپ کی یہ مرضی ہے تو ٹھیک ہے ورنہ مجھے امید نہیں ہے کہ یہ سب بادشاہ ایک جگہ اکٹھے ہو جائیں گے فاریاب نے کہا یہ تم سوچ رہے ہو مگر میرا خیال کچھ اور ہے پروہت تھوڑا مسکراتے ہوئے بولا پروہت کی کوششوں سے چند دنوں کے بعد ارد گرد کی چھوٹی چھوٹی ریاستوں کے بادشاہ ایک جگہ اکٹھے ہو گئے یہ گزشتہ پچاس سال میں پہلی مرتبہ تھا جب یہ سب بادشاہ ایک جگہ اکٹھے ہوئے تھے اور یہ سب پروہت کی کوششوں کا نتیجہ تھا وہ سب ایک وسیع کمرے میں موجود تھے اور اس کمرے میں صرف پروہت کی آواز گونج رہی تھی وہ کہہ رہا تھا کیا تم سب نے آپس کی دشمنی اور عیش و عشرت کا نتیجہ دیکھ نہیں لیا یا ابھی بھی تم سب کو کسی اور بھیانک انجام کا انتظار ہے مسلمان فوج ہر جگہ ہم لوگوں کو شکست دیتی چلی آ رہی ہے اور یہ صرف اس وجہ سے ہے کہ ہم سب ابھی تک الگ الگ ہیں تم نے دیکھا نہیں بخارا میں ہم سب اکٹھے ہو کر لڑے تھے تو مسلمان فوج کس طرح شکست کھا کر بھاگی تھی لیکن تم کیا دیکھ سکتے ہو تم لوگ تو اپنے محلات کو جنت کی طرز پر آباد رکھنے کے عادی ہو گئے ہو تم عورت کے رسیہ ہو عورت تمہارا دین ہے اور تو اور تمہیں جگانے کے لیے تمہیں سلانے کے لیے اور حتیٰ کہ تمہیں نہلانے کے لیے بھی عورتیں مقرر ہیں اور ایسی عورتیں جن کا حسن بے مثال ہے اور جو بے حیائی میں لاجواب ہیں پانی کی جگہ تم شراب پیتے ہو ان حالات میں مسلمان تمہیں کیوں شکست نہیں دیں گے مسلمان جو ان چیزوں کو چھو کر بھی نہیں دیکھتے وہ مسلمان جو صرف بیوی کو بیوی کی جگہ دیتے ہیں اور شراب سے تو وہ کوسوں دور بھاگتے ہیں یہ نہ سمجھو کہ صرف چند ریاستوں کے بادشاہوں نے مسلمانوں سے شکست کھائی ہے یہ شکست ہم سب کی شکست ہے پھر وہ کچھ وقفے کے بعد بولا ہم سب کی شکست تھی اسلام کے خلاف اسلام کے خلاف جنگ کسی ایک فرد کی اکیلے کی جنگ نہیں ہے یہ ہم سب کی جنگ ہے جس میں ہم سب کو اکیلا نہیں بلکہ اکٹھے ہو کر لڑنا ہے جہاں جہاں کبھی ہماری عبادت گاہی تھی ان علاقوں میں اب اذانیں گونجتی ہیں کیا یہ سب تمہاری غیرت کو جگانے کے لیے کافی نہیں ہے لیکن تم سب کو اس سے کیا تمہیں مذہب سے کیا سروکار تمہیں آپس کی لڑائی سے فرصت ملے تو تب تم مذہب کے دشمنوں کے خلاف کچھ سوچو پروہت کہہ رہا تھا اور اس کی روبدار شخصیت کے سامنے کسی کو کچھ کہنے کی ہمت نہیں تھی وہ پھر بولا میں یہ دیکھ رہا ہوں کہ اگر یہی صورتحال رہی تو اس جگہ بھی جہاں ہم آج کھڑے ہیں ایک دن مسلمانوں کا قبضہ ہو جائے گا اور تم لوگ کچھ نہیں کر سکو گے وقت آنے پر ہم یہ ثابت کر دیں گے کہ ہم مسلمانوں کو شکست دے سکتے ہیں کسی ریاست کے بادشاہ نے کہا لیکن تم صرف باتیں کرنے سے مسلمانوں کو شکست نہیں دے سکتے پروہت بولا مسلمانوں کو شکست دینے کے لیے کسی عملی قدم کی ضرورت ہے ہم سب مل کر مسلمانوں کے خلاف لڑیں گے اور اس وقت تک کم از کم آپس کی لڑائیاں بھول جائیں گے جب تک مسلمانوں کو شکست نہیں دے لیتے فاریاب نے کہا تو سب سب کے بادشاہ اس کی تائید میں کچھ کچھ نہ کہنے لگے قطبہ بن مسلم کا ارادہ تھا کہ جیسے ہی سردیوں کا موسم ختم ہو وہ جورجان پر حملہ کر دے کیونکہ اگر وہ جورجان کو فتح کرنے میں کامیاب ہو جاتا تھا تو وہ بخارا کو تین طرف سے گھیر لیتا تھا جس سے دروان خدا کو کسی طرف سے مدد نہیں مل سکتی تھی سوائے سمرقند کے اور سمرقند سے اسے مدد ملنے کی اول تو کوئی امید نہیں ہو سکتی تھی کیونکہ اگر سمرقند سے اسے مدد ملتی تو سمرقند کا دفاع کمزور ہو جاتا تھا اور اس صورت میں اگر کتبہ مسلم بخارا کو فتح کر لیتا تو سمرقند کی فتح اس کے لیے اتنا بڑا مسئلہ نہیں رہتا تھا اگر اسے سمرقند سے مدد مل بھی جاتی تو وہ اتنی کم ہوتی کہ اسے مدد ملنا نہ ملنا ایک ہی بات تھی جنگی نقطۂ نظر سے قطبہ بن مسلم کا یہ منصوبہ بہت اچھا تھا اس اس نے اپنے سالاروں سے منصوبے پر مشورے لینے کے بعد حجاج کو اپنے منصوبے کی اطلاع دے دی حجاج کو قطبہ بن مسلم کا یہ منصوبہ پسند تو آیا لیکن وہ جورجان سے پہلے بخارا کی فتح کو ضروری سمجھتا تھا چنانچہ اس نے ایک خط قطبہ بن مسلم کے نام لکھوایا اس خط میں اس نے لکھا تھا اے مسلم کے بیٹے تیرا منصوبہ بے شک بہت اچھا ہے اس سے نہ صرف ہماری فتوحات کے لیے آسانیاں پیدا ہوں گی بلکہ ہم سمر تک آسانی سے رسائی حاصل کر سکتے ہیں لیکن میں اس منصوبے کے حق میں نہیں ہوں میرا اپنا یہ خیال ہے کہ ہمیں بخارا پر پہلے حملہ کرنا چاہیے اگر ہم بخارا کو فتح کر لیتے ہیں تو ارد گرد کی تمام چھوٹی ریاستیں مثلا جورجان وغیرہ خود بخود ہمارے پاس آ جائیں گی اور ان کے بادشاہوں کے پاس ہمارے ساتھ صلح کرنے کے علاوہ کوئی چارہ نہیں ہوگا لیکن اس کے برعکس اگر تم جورجان پر پہلے پہلے حملہ کرتے ہو تو اس صورت میں میں تمہیں جورجان ایک جنگ لڑنی پڑے گی اور پھر تم بخارا پر حملہ کرو گے اور وہاں سے فارغ ہو کر ارد گرد کی ریاستوں پر حملہ کرو گے اس طرح تم ان علاقوں کو آسانی سے فتح تو کر لو گے لیکن ایسا کرنے کے لیے تمہیں ایک لمبا عرصہ درکار ہوگا جبکہ میں اس حق میں ہوں کہ جس قدر جلد ہو سکے ہم بخارا کو فتح کرتے ہوئے پھر سمرکند تک پہنچے جہاں تک میں سمجھ پایا ہوں تیری یہ کوشش ہے کہ دروان خزا کو کسی قسم کی کوئی مدد نہ ملے تو تو اس کا انتظام خود کر سکتا ہے تم ان ریاستوں پر اپنے چند چھاپا مار دستے تعینات کر دو جو جوردان سے ہوتے ہوئے بخارا جاتے ہیں اس طرح دروان خزا کو کوئی مدد نہیں مل سکے گی یہ خط قطبہ بن مسلم کو ملا تو اسے حجاج بن یوسف کا مشورہ بہت پسند آیا اس نے فوراً اپنے سالاروں سے مشورہ کر کے اپنے منصوبے میں تبدیلی کر لی اب اس کا ارادہ یہ تھا کہ وہ سیدھا بخارا پر حملہ کرے اور بخارا آنے والے تمام راستوں پر اپنے چھاپا مار دستے تعینات کر دے گا جو کسی بھی قسم کی کمک کو بخارا پہنچنے سے روکے بظاہر یہ منصوبہ نہایت جامع قسم کا تھا لیکن اس کی کامیابی کا انحصار اس بات پر تھا کہ کوتبہ بن مسلم کتنی جلد اور کتنی رازداری سے مسلمان فوج کو لے کر بخارا پہنچتا ہے مسلمان فوج کا کوچ جس حد تک خفیہ ہونا تھا فتح مسلمانوں سے اتنی ہی قریب آتی جانی تھی ادھر کتبہ بن مسلم بخارا پر حملے کی تیاریاں کر رہا تھا اور ادھر جورجان میں مسلمانوں کے خلاف ایک نیا محاذ تیار ہو رہا تھا اس محاذ کی کمان فاریاب کے پاس تھی جبکہ اس کا کماندار جورجان کا پروہت تھا ادھر قطبہ بن مسلم بخارا پر حملے کی تیاریاں کر رہا تھا ادھر جورجان میں مسلمانوں کے خلاف ایک نیا محاذ تیار ہو رہا تھا اس محاذ کی کمان فاریاب کے پاس تھی جبکہ اس کا کماندار جبکہ اس کا کماندار اعلیٰ جورجان کا پروہت تھا اگرچہ فوری طور پر یہ محاذ مسلمانوں کے خلاف عملی طور پر کچھ کرنے کے قابل نہیں تھا لیکن مستقبل قریب میں یہ لوگ مسلمانوں کے لیے خطرہ بن سکتے تھے اور قطبہ بن مسلم اس نئے بننے والے محاذ سے بالکل بے خبر تھا جورجان میں جو بادشاہ اکٹھے ہوئے تھے وہ ابھی جورجان میں ہی تھے اور انہیں ابھی جورجان میں ہی رہنا تھا کیونکہ وہ سب لوگ ابھی تک کسی متفقہ لائحہ عمل پر اتفاق نہیں کر سکے تھے اور جب تک وہ کوئی متفقہ لائحہ عمل تیار نہیں کر لیتے اس وقت تک وہ مسلمانوں کے خلاف کچھ کرنے کے قابل نہیں تھے یعنی ابھی ان کا پلان نہیں بنا تھا کہ حملہ کیسے کرنا ہے کیا کرنا ہے اس دن بھی وہ اسی کمرے میں اکٹھے ہوئے تھے یہ جورجان کی مذہبی عبادت گاہ کا ایک کمرہ تھا جو بہت حد تک خفیہ تھا اور اس کے بارے میں پروہت اور چند ایک لوگوں کے علاوہ کسی کو بھی نہیں معلوم تھا حتیٰ کہ فاریاب کو بھی نہیں وہ چند دن پہلے پہلی مرتبہ یہاں آیا تھا لیکن اور کے پجاریوں نے اس طرح ظاہر کیا تھا کہ یہ عبادت گاہ کا ایک عام سا کمرہ ہے البتہ اسے یہ یقین ضرور دلایا گیا تھا کہ اس کمرے میں ہونے والی گفتگو اس کمرے سے باہر ہرگز نہیں جائے گی میدان جنگ کے معاملات کو دیکھنا میرا کام نہیں ہے اور نہ ہی مجھے اس کا کوئی تجربہ ہے پروہت کہہ رہا تھا یہ کام آپ سب لوگوں کا ہے مگر تم لوگ ایش و عشرت میں بدمست ہو تم مذہب کی بات کو ایک طرف رکھ دو یہ سوچو کہ اگر ہم سب لوگ شکست کھا جائیں تو کہاں جائیں گے یا تو ہم مارے جائیں گے یا مسلمانوں کے قید خانوں میں ڈالے جائیں گے اور اگر آزاد رہیں گے تو ہمیں اسلام قبول کرنا پڑے گا اور وہ جو مسلمانوں کے خلاف لڑتے ہوئے مریں گے ان کی لاشیں سنبھالنے والا کوئی نہیں ہوگا وہ اسی طرح میدان میں پڑی گلتی سڑتی رہیں گی ہماری بیٹیاں اور مائیں مسلمانوں کی ملکیت ہوں گی اور وہ ان سے جس طرح کا سلوک چاہے کریں گے پروہت کی آواز میں ایک اثر تھا جس نے وہاں موجود ہر شخص کے اندر ایک بے چینی پیدا کر دی تھی ہمارے پاس دو راستے ہیں پروہت کہہ رہا تھا ایک یہ کہ ہم سب مل کر اپنی افواج اکٹھی کریں اور خوراسان پر حملہ کر دیں لیکن اس صورت میں ہماری کامیابی مشکوک ہے مسلمانوں کی سلطنت بہت بڑی ہے وہ کہیں نہ کہیں سے کمک ملوا کر ہمیں شکست دے سکیں گے اور دوسری صورت یہ ہے کہ ہم مسلمانوں سے صلح کر لیں اور ان کو ہر طرح سے اطمینان دلائے کہ ہماری وفاداریاں ان کے ساتھ ہیں لیکن اگر یہی کام کرنا ہے تو ہم اس جگہ اکٹھے کی ہوئے ہیں کسی کے بادشاہ نے کہا اس آواز میں ایک طرح کا غصہ تھا تم نے میری بات پوری سنی ہے کیا پروہت نے ناراضگی سے اس کی طرف دیکھتے ہوئے کہا ابھی میں نے اپنی پوری بات کی ہی نہیں سنو مسلمانوں سے صلح کرنے سے ہمیں فائدہ یہ ہوگا کہ ہم اپنی طرف سے انہیں مکمل اطمینان دلوا دیں گے جب وہ ہماری طرف سے مکمل طور پر مطمئن ہو جائیں گے تو اس وقت ہماری کاروائی کے لیے موضوع وقت ہوگا ہم مکمل طور پر سامنے نہیں آئیں گے ہمارا کام صرف اتنا سا ہوگا کہ ہم خوراسان کے اندر امن و امان کا مسئلہ کھڑا کر دیں گے اور یہ ظاہر کریں گے کہ خوراسان میں امن و امان کی صورتحال بگڑنے کی اصل وجہ قطبہ بن مسلم کی نا اہلی ہے مسلمان اس کی طرف سے شک میں پڑنے لگیں گے اور یہی وہ وقت ہوگا جب اسلامی ریاست کے خلاف بغاوت کر دیں گے مسلمان اپنے اندر اٹھنے والے امن و امان کے مسئلے سے نپٹنے میں مصروف ہوں گے اور ان کے پاس یہ فرصت نہیں ہوگی کہ وہ باغیوں سے جنگ کر سکے یہ ایک بہت بڑا منصوبہ تھا جو مسلمانوں کے خلاف بن رہا تھا اور یہ منصوبہ ہر لحاظ سے جامع تھا پروہت کی بات ٹھیک تھی کہ اسلامی ریاست میں امن و امان کا مسئلہ پیدا ہونے سے مسلمان بیرونی سازشوں سے نپٹنے کے قابل نہیں رہیں گے یہ بالکل اسی قسم کی ایک سازش تھی جس طرح کی سازشیں امت مسلمہ کے درمیان یہود و نصارہ موجودہ دور میں کر رہے ہیں مسلمانوں کو آپس میں لڑنے سے ہی پرست نہیں ہے وہ بیرونی خطرات کا مقابلہ کیسے کریں گے کہیں شیعہ سنی فسادات ہیں کہیں ذات پات کے چکر میں لڑائیاں ہو رہی ہیں ایک دوسرے کو کافر کہتا ہے اور دوسرا پہلے کو بات گالی گلوچ تک پہنچتی ہے ایک کے باپ کا گریبان دوسرے کے ہاتھ میں ہوتا ہے اور دوسرے کے باپ کی داڑھی پہلے کے ہاتھ میں ایک دوسرے کی خوب خوب پگڑیاں اچھالی جاتی ہیں بات پھر بھی نہیں بنتی تو ایک بندوق لے کر آ جاتا ہے اور دوسرے کے تمام خاندان کو قتل کر دیتا ہے اور خود یا تو پھانسی کے تختے پر چڑھ جاتا ہے یا پھر عمر بھر کے لیے سلاخوں کے پیچھے ہو جاتا ہے اگر وہ گھر کا اکیلا کمانے والا ہوتا ہے تو اس, کی بی... اس کے بیوی بچے بھوکے مرتے رہتے ہیں یہ بات بین الاقوامی میڈیا تک جاتی ہے وہ اسے اس طرح پیش کرتے ہیں کہ یہ تمام اسلام کی اسلام کی تعلیمات ہیں اور مسلمان جو آپس میں ہی ایک دوسرے کو نہیں پہنچتے کسی دوسرے کے ساتھ مخلص کیسے ہو سکتے ہیں یہ آپس میں بھی خون خرابہ کرتے ہیں اور دنیا کے لوگوں کو بھی چین سے نہیں بیٹھنے دیتے خیر الزامات تو اسلام دشمن نہ جانے کیا کیا لگاتے ہیں ان کے الزام لگانے سے کوئی فرق نہیں پڑنے والا اور جس طریقے سے جماعت والے کہتے ہیں کہ آج کل چلا چار مہینہ لگانا ہی جہاد ہے تو اسی طریقے سے یہاں پر کتاب کے رائٹر نے بھی کچھ ایسا ہی لکھا تھا اگر کوئی الزام لگا رہا ہے تو اس کے الزام لگانے سے اسلام کے ارکان تو نہیں بدل دیے جائیں گے اس لیے میں نے یہ اسکپ کر دیا ہے کیونکہ یہ چراغ پھونکوں سے بجھایا نہ جائے گا جورجان میں پروہت فاریاب کے محل میں موجود تھا فاریاب نے اسے اپنے خاص کمرے میں بلا لیا تھا کہیے محترم بزرگ آپ کیسے آئے فاریاب نے پوچھا میں تم سے کچھ ضروری باتیں کرنا چاہتا ہوں پروہت بولا کہ یہ آپ مجھ سے کیا باتیں کرنا چاہتے ہیں فاریاب نے پوچھا کیا تم نے کبھی نہیں سوچا کہ کتبہ بن مسلم کو ہمارے اندر کی ایک ایک بات کیسے معلوم ہو جاتی ہے پروہت نے سوال کیا اس کے جاسوس ہمارے درمیان موجود ہیں فاریاب نے جواب دیا ہاں بالکل اگر وہ ہمارے درمیان جاسوس بھیج سکتا ہے تو ہم اپنے جاسوس اس کے ارد گرد کیوں نہیں پھیلا سکتے پروہت نے پوچھا آپ کی بات بالکل بجا ہے محترم پروہت لیکن اس میں ایک قباحت ہے اور وہ یہ کہ ہم جس منصوبے پر کام شروع کرنے جا رہے ہیں اس میں کامیابی کا تقاضا یہ ہے کہ ہم کوئی ایسا قدم نہ اٹھائیں جس سے مسلمان ہمارے خلاف بدزن ہوں اگر ہم وہاں اپنے جاسوس بھیجتے ہیں تو کسی ایک جاسوس کے پکڑے جانے سے بھی ہمارا تمام منصوبہ دھرے کا دھرا رہ جائے گا فاریاب نے کہا اس احتیاط کے پیش نظر میں نے وہاں پہلے سے موجود اپنے چند ایک جاسوسوں کو بھی واپس بلا لیا ہے اور دیگر ریاستوں کے حکمرانوں کو بھی یہی مشورہ دیا ہے فاریاب کی بات پروہت کو پسند آئی اور وہ وہ اس سن کر مسکرانے لگا مسکراتے ہوئے بولا تمہارا یہ قدم واقعی نہایت ہے ہمیں واقعی کوئی ایسی حرکت نہیں کرنی چاہیے جو مسلمانوں کو ہم سے بدزن کر دے یا ان کے دل میں ہمارے خلاف شکوک پیدا کرے ہمیں اپنے منصوبے پر کام کا آغاز جلد ہی کر دینا چاہیے فاریاب نے کہا تم ٹھیک کہتے ہو زیادہ دیر ہمارے لیے نقصان کا باعث بھی بن سکتی ہے پروہت بولا ہمیں اپنے منصوبے میں یہ بات بھی شامل کر لینی چاہیے کہ ہمیں اپنی ریاستوں کی آبادی میں مسلمانوں کے خلاف نفرت اور خوف پھیلانا ہے لیکن یہ سب کام حکومتی نہیں ہر ریاست کی حکومت کے خفیہ اہلکار کریں گے اس سلسلے میں ہمیں سب سے زیادہ خوف زدہ عورتوں کو کرنا ہوگا اور انہیں یہ یقین دلانا ہوگا کہ مسلمان ان کی عصمتوں سے کھیلنے سے کسی صورت بھی باز نہیں آئیں گے اور ہم اس نفرت کو مسلمانوں کے خلاف بغاوت کے دوران استعمال کریں گے فاریاب نے ہنستے ہوئے کہا ہمیں عوام سے مدد کی اپیل بھی کرنا ہوگی تاکہ ہم اپنی افواج کو مزید بہتر کر سکے اور نئے ہتھیار خرید کر پہلے سے ہی اپنے اسلحہ خانے میں بھر لے فاریاب نے کہا تو پروہت نے جواب میں صرف سر ہلا دیا وہ ایک جنون اپنے ویایا پر تاری کرنے جا رہے تھے اور اس جنون نے ایک آتش پشا پہاڑ کی شکل اختیار کر لینی تھی جس کے اندر لاوا ابل رہا ابل رہا ہونا تھا جو کسی وقت بھی پھٹ سکتا تھا اور مسلمانوں کے لیے نقصان کا باعث بن سکتا تھا قطبہ بن مسلم فوج کے ساتھ مرو سے باہر موجود تھا وہ فوج کو اگلی لڑائی کے لیے تیار کر رہا تھا اس لیے اس نے بہتر سمجھا تھا کہ مرو سے باہر فوج کو جنگی مشقوں میں مصروف کر دیا جائے یہ ساری فوج بخارا میں ہونے والی جنگ میں اس کا کل سرمایہ تھی اس نے اس فوج سے چند دستے علیحدہ کر لیے تھے اور انہیں رات کو دشمن کی فوج پر حملہ کرنے کی تربیت دی جا رہی تھی اس کے ذمہ یہ کام بھی تھا کہ ان دستوں نے کسی بھی قسم کی کمک کی جو بخارا کی فوج کے لیے آنی تھی راستے میں ہی یا تو روک دینا تھا یا اسے بالکل ہی ختم کر دینا تھا قطبہ بن مسلم اگرچہ جنگی تیاریوں میں مصروف تھا لیکن وہ اس خوش فہمی میں مبتلا نہیں تھا کہ وہ بخارہ میں فتح حاصل کر لے گا بلکہ اسے اس بات کی توقع تھی کہ اگر اس بار بھی اسے بخارہ میں شکست ہوئی تو بخارا کی فوج جواب میں مرو پر حملہ کر دے گی اور ایسی صورت میں اس کے لیے مرو کا دفاع کرنا بہت مشکل ہو جائے گا اس اس صورتحال سے نے حجاج کو بھی مطلع کر دیا تھا اسے یہ بھی خطرہ تھا کہ اگر وہ بخارہ میں شکست دکھا جاتا ہے تو بخارا اور اس کے ارد گرد کی ریاستیں متحد ہو کر مرو پر حملہ کر دیں گی ایسی صورت میں مرو کو حملے سے بچانا ناممکن تھا لیکن قطب مسلم کے پاس جو کچھ تھا اس نے اسی سے ہی کام لینا تھا وہ اپنی فوج کو آرام سے نہیں بیٹھنے دیتا تھا مشقوں میں زیادہ وقت صرف کرتا تھا اور فوج میں ڈسپلن پر زیادہ زور دے رہا تھا اس کے علاوہ فوج میں لڑنے کا جذبہ بیدار کرنے کے لیے اس نے علماء کو بھی فوج کے ساتھ شامل کر لیا تھا یہ علماء فوجیوں کے جذبے کو مزید بھڑکانے میں اس کے لیے مددگار ثابت ہو رہے تھے وہ فوجیوں کو جنگ کی غرض و غایت سے بھی آگاہ کرتے رہتے تھے اگرچہ اس کی فوج کو ان سب چیزوں کی ضرورت نہیں تھی کیونکہ اس کی فوج ایک لمبے عرصے سے غیر مسلموں کے خلاف لڑتی چلی آ رہی تھی اور وہ نہ صرف جنگ کا مقصد جانتی تھی بلکہ قطبہ بن مسلم کے عزم سے بھی واقف تھی اس نے خوراسان کے ارد گرد موجود تمام ریاستوں میں اپنے جاسوس پھیلا رکھے تھے ان علاقوں میں موجود مظلوم اور ظلمت سے اکتائے ہوئے لوگ بھی اس کے جاسوسوں کی مدد کرتے تھے ان میں سے بعض لوگ ایسے بھی تھے جو اس کے جاسوسوں کو پکڑوا بھی دیتے تھے لیکن قطبہ بن مسلم ان تمام باتوں کے باوجود ان علاقوں میں ہونے والی ہر طرح کی سرگرمیوں سے واقف تھا مرغ سے کچھ دور قطبہ بن مسلم فوج کے ساتھ جنگ کی مشقوں میں مصروف تھا اور ادھر بخارا میں مسلمانوں سے فیصلہ کن جنگ کے لیے تیاریاں زور و شور سے جاری تھی قطبہ بن مسلم ان تیاریوں سے واقف تھا اس لیے بھی وہ جلد از جلد بخارا پر حملہ کرنا چاہتا تھا دروان خزاں کے محل میں اعلی حکام اور فوج کے اعلی افسران کا اجلاس ہو رہا تھا اس اجلاس میں دروان خزاں کی فوج کا سپہ سالار کہہ رہا تھا آج تک ہم نے کبھی مرو پر حملے کا نہیں سوچا یہ پہلا موقع ہے کہ ہم مرو اور خوراسان پر حملے کی تیاریاں کر رہے ہیں لیکن جہاں تک میری اطلاعات کا تعلق ہے تو مجھے یہ معلوم ہوا ہے کہ ہماری یہ تیاریاں قطبہ بن مسلم سے پوشیدہ نہیں ہیں وہ ہماری ایک ایک حرکت پر نظر رکھے ہوئے ہے اس کی ایک ہی وجہ ہے کہ اس کے جاسوس نہ صرف ہمارے درمیان موجود ہیں بلکہ وہ بہت زیادہ چالاک بھی ہیں اور میں یہ بات بھی پورے یقین کے ساتھ کہہ سکتا ہوں کہ اس اجلاس میں بھی اس کے ایک یا دو جاسوس ضرور موجود ہوں گے یہاں تک کہہ کر وہ خاموش ہو گیا مسلمانوں کے جاسوس اس علاقے کے غریب آبادیوں میں پناہ لیتے ہیں مسلمانوں کے جاسوس اس علاقے کی غریب آبادیوں میں پناہ لیتے ہیں فوج کا ایک افسر بولا یہ آبادیاں بہت چھوٹی چھوٹی ہیں اور یہاں کی آبادی بھی زیادہ نہیں ہے ہم کیوں نہ ان آبادیوں کو ہی ختم کر دیں اس طرح کم از کم مسلمان جاسوسوں کے لیے کچھ مشکلات ضرور پیدا ہوں گی لیکن اس کا ہمیں کیا فائدہ ہوگا الٹا یہ بات ہمارے لیے نقصان کا باعث ثابت ہوگی اور ہمارے اپنے لوگوں کو ہم سے متنفر کر دے گی متنفر کہتے ہیں نفرت کرنے کو دروان خزاں نے کہا اور وہ پھر بولا ہمیں ایسے اقدامات کرنے چاہیے کہ مسلمان جاسوس پکڑے جا سکے کیونکہ آپ لوگ یہ بھی جانتے ہیں کہ انہی آبادیوں کے لوگ ہمارے لیے مخبری بھی کرتے ہیں اور وہ کئی مسلمان مسلمان جاسوسوں جاسوسوں کو کو پکڑوا بھی چکے ہیں ہمیں پکڑنا ہے اپنی آبادی کو ختم نہیں کرنا اگر ایک بھی مسلمان جاسوس ہمارے ہاتھ لگ جائے تو اس سے ہم دوسرے جاسوسوں کے بارے میں معلومات اکٹھی کر سکتے ہیں دروان خزا بولا ہمیں مسلمانوں کے خلاف جنگ میں عوام کی بھی مدد کی ضرورت ہے اس لیے محترم دروان خزاں نے ٹھیک کہا ہے کہ ہمیں لوگوں کو اپنا دشمن بنانے کے بجائے انہیں مدد کے لیے آمادہ کرنا ہے لوگوں کے دلوں میں ہماری گزشتہ فتح کا کچھ اثر ابھی تک باقی ہے اور اسی لیے وہ مکمل طور پر ہماری مدد کر رہے ہیں دروان خزاں کے وزیر نے کہا لوگوں میں یہ تاثر بھی عام پایا جاتا ہے کہ مسلمانوں سے فیصلہ کن جنگ صرف محترم دروان خزاں ہی کر سکتے ہیں اور انہیں اس جنگ میں محترم دروان خزا کی فتح کی مکمل امید ہے اسی لیے لوگ اپنے زیورات اور روپیہ پیسہ حکومت کو عطیات کی صورت میں دے رہے ہیں تاکہ مسلمانوں کے مقابلے میں بہترین فوج تیار ہو سکے یہ وہ دن تھے جب سردیوں کا زور ٹوٹ رہا تھا پہاڑوں سے برف پگھلنا شروع ہو گئی تھی اس لیے دریائے جیجو میں پانی کی مقدار کافی زیادہ ہو گئی تھی موسم جنگ کے لیے سازگار ہوتا جا رہا تھا بخارا میں ایک نئی قسم کی سرگرمی دیکھنے میں آ رہی تھی لوگ فوج کے لیے اناج اور خوراک وغیرہ اکٹھی کر رہے تھے اس کے علاوہ وہ بھیڑ بکریوں کے ریوڑ بھی اس کے علاوہ بھیڑ بکریوں کے ریوڑ بھی اکٹھے کیے جا رہے تھے ہتھیاروں اور گھوڑوں کی خرید و فروخت بڑھ گئی تھی ان سب چیزوں کو کوچ کی صورت میں بخارا کی فوج کے ساتھ جانا تھا یہ ایک سیل بیکرا تھا جو خوراسان پر حملے کی تیاریاں کر رہا تھا ان سب باتوں سے قطبہ بن مسلم بھی آگاہ تھا اس لیے وہ اپنی فوج کو جلد از جلد تیار کرنے میں مصروف تھا اور پھر ایک دن اس نے فوج کو بخارا کی طرف کوچ کرنے کا حکم دے دیا